السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں تبھی تو مزہ آتا ہے کہانی سننے کا ہم سن رہے تھے کہانی قربانی سلسلے کی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے سخت امتحان دینا پڑے گھر چھوٹا وطن سے نکالے گئے آگ میں ڈالے گئے ملک ملک گھومنا پڑا لیکن وہ ان سب امتحانوں میں پورے اترے اور پھر ایک بات میں انہوں نے کمال ہی کر دکھایا اللہ تعالیٰ کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنے پیارے بیٹے تک کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل کہا اپنا دوست اور انہیں سارے انسانوں کا امام اور لیڈر بنایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو دنیا کا امام بناتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا میری اولاد کو بھی رتبہ مل رہا ہے اللہ نے فرمایا دیکھو میرا فیصلہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو غلط راہ پر چل کر خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں سچ ہے اللہ کو کوئی شخص اس لیے نہیں پیارا ہوتا کہ وہ کسی خاص نسل سے ہو یا بہت خوبصورت ہو یا بہت پڑھا لکھا ہو بلکہ وہ پیارا ہوتا ہے جو کوئی اچھے کام کرتا ہے اور اللہ کو اپنا آقا اور مالک مان کر زندگی گزارتا ہے پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنانا شروع کیا ملک عرب کے شہر مکہ میں کعبہ ایک گھر کا نام ہے یہ ایک ایسا گھر ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا جب حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے مالک ہماری اس کوشش کو قبول فرما تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے تو جانتا ہے ہم اس گھر کو صرف تیری خوشی کے لیے بنا رہے ہیں اللہ تو ہمیں اپنا سچا مسلم بنا دے اور ایسے لوگ پیدا کر جو صرف تیرے ہی حکم پر چلنے والے ہوں اللہ آپ ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول پیدا کیجیے گا جو انہیں آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے آپ کے بھیجے ہوئے احکام انہیں سمجھائے اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ آپ کا دین سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر حکمت والے ہیں جب کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسے بتوں کی پوجا کی گندگی سے پاک صاف رکھیں یہ گھر صرف ایک اللہ کی عبادت کا مرکز ہے اسے ہر طرح کے شرک سے پاک رکھیں اور اسے امن کا گھر بنائیں تاکہ ساری دنیا کے لوگ یہاں آئیں اور ایک خدا کی عبادت کا سبق پڑھ کر واپس جائیں وہ یہاں سے توحید کا پیغام ساری دنیا پہنچا دیں یعنی کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا پالنے والا مالک آقا حاکم عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ لوگ یہاں کر طواف کریں اللہ کے آگے جھکیں اور سجدہ کریں یعنی اس کی نمازیں پڑھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور کعبے کو دنیا میں توحید کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا اور اس کے بعد کیا ہوا جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام کعبے ضرور آتے تھے عمرہ کرنے حج کرنے اس کے علاوہ ساری دنیا سے لوگ ہر سال آتے تھے حج اور عمرہ کرنے یہاں تک کہ باری آئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو واپس مدینہ چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرمائی اور اس صورت کا نام تھا النصر نثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا تھا اور وہ اشارہ یہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں زیادہ وقت باقی نہیں رہا اور جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیں گے چنانچہ دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ حج کر لیا جائے اور بہت اہتمام کیا گیا کوشش یہ کی گئی کہ کوئی بھی صحابی اس سے محروم نہ رہے آس پاس کے قبائل میں اس ارادے کی تلا دی گئی اور حضرت علی اس وقت یمن میں تھے ان کو حج میں شرکت کی دعوت بھیجوائی گئی اور تمام ازواج متحرات کو بھی ساتھ چلنے کی خوشخبری سنائی گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاری کا حکم ملا اور جمعہ کا دن تھا جب مسجد نبوی میں روانگی کا اعلان ہوا اور یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے حج کی کہانی کیونکہ پیارے نبی نے جب حج کیا تبھی انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے کس طرح سے حج کرنا ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے سنتے ہیں اچھے ساتھیوں حج ہوتا ہے اسلامی مہینے دلحج میں اور اس کی تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تھی اس سے پچھلے مہینے یعنی ذوالقعد میں پچیس ذیقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا یعنی نہائے دھوئے لباس تبدیل کیا اور مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے نماز سے پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں حج کے مسائل بیان کیے پھر نماز عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ صحابہ تھے جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف انسانوں کا سیلاب نظر آتا تھا مدینہ سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے دلحلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا اس لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت عصر کی نماز ادا کی دو رکت کیوں اس لیے کہ جب سفر میں ہوتے ہیں تو جو چار رکت والی نمازیں ہو جاتی ہیں وہ آدھی ہو جاتی ہیں اور رات بھی یہی قیام فرمایا دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہن کر تیار ہوئے احرام یعنی کہ دو سفید چادریں ہوتی ہیں جو حج اور عمرے کے دوران آدمیوں نے پہننے ہوتی ہیں وہ سلی ہوئی نہیں ہو سکتی بغیر سلی ہوئی چادریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے جو مدینہ سے چلے ہوئے تھے ان کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی کا نام تھا قصوہ اور پھر لبیک پڑھنے لگے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی پڑھتے گئے اور ہر جگہ ان کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ایک پہاڑی کے اوپر جس کا نام تھا بیدا اور وہاں سے ہوتے ہوئے پہنچے وادی روحا میں وادی روحا میں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر آگے کے لیے روانہ ہوئے چلتے چلتے وہ پہنچے ایک وادی میں جس کا نام تھا وادی عرج یہاں جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ سامان جس غلام کے سپرد تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا لہٰذا اس کا انتظار فرمانے لگے اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا وہ غلام بہت دیر میں آیا اور وہ بھی خالی ہاتھ یہ دیکھ کر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے انہوں نے جواب دیا کہ صبح سے ہی گم ہو گیا ہے یہ سن کر حضرت بکر بہت ناراض ہوئے اور غلام کی پٹائی کرنے لگے اور کہا ایک ہی تو اونٹ تھا اسے بھی گم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے یہ دیکھو احرام پہن کر کیا کر رہے ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں جب باقی صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے گم ہونے کی خبر ملی تو وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابکر کو آواز دی کہ آؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا کھانا دیا ہے مگر حضرت ابوبکر کافی غصے میں تھے اور غلام کو ڈانٹ پٹ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو بکر غصے کو جانے دو کچھ دیر بعد اونٹنی بھی مل گئی اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور پہنچے ابوا کے مقام پر ابوا مدینہ سے دو سو اٹھائیس کلو میٹر پر واقع ہے اور آج کل اس کو مستورہ کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ دفن تھیں اور اس کے بعد یہ سنیں گے انشاءاللہ اس حج کے سفر کے بقیہ حصے میں آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ